السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 562 دھیان سے سننے والے کو ہی اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے دھیان سے سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے ادا کرنے کی ایک دعا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان کو سکھلائی ان کی برکت سے یہ دعا ہمیں ملی ہے جو سوتے وقت پڑھنی ہے تو دعا تھوڑی لمبی ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے روزانہ اگر نہ پڑھ سکیں تو کبھی کبھی اسے پڑھ لیا کریں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہمارا عمل ہو جائے اور یہ دعا صحیح مسلم شریف میں آتی ہے بہت دھیان سے سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ دعا پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی کہا تھا بیٹا یہ دعا رات کو سوتے وقت بستر پر تو پڑھ لینا علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو لوگوں کے قرضے ادا ہوتے ہیں اور ان کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں اب میرے ساتھ وہ دعا پڑھ لیجئے میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں لیے کہ مسجد نبی میں بیٹھا ہوا ہوں اس لیے آہستہ آہستہ بول رہا ہوں پڑھیے میرے ساتھ اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا و رب کل شعی منزل طورات ول انجیل ولفرقان فالق الحب ونوا دبک منشر کل شعیم انت آخدم بنا ستی اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء عنا الدين واغننا من الفقر بس یہاں تک دعا ہے صحیح مسلم شریف میں یہ دعا ہے کتاب الذکر والدعاء باب ما يقول عند النوم اخدر مجا یہاں پر یہ دعا ہے یہ دعا میں نے آپ کو پڑھوا دی ہے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ آپ سب نے پڑھ لی ہوگی اسے یاد کر لینا ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یاد کرنا جو ہے یہ بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ اپنے کاروباری چیزیں یاد کرتے ہو ماشاء اللہ مائیں بہنیں کتنے اچھے اچھے پکوان بناتی ہے ماشاء اللہ کبھی اسٹو بنانے کا طریقہ یہ ہے بریانی بنانے کا طریقہ یہ ہے بخاری پلاؤ بنانے کا طریقہ یہ ہے تو یہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں اس لیے اسے یاد کر لو یعنی روزانہ پڑھ لو سوتے وقت میں تو تو بہت اچھا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ دعا سکھائی تھی اور تاکید کی تھی کہ بیٹا اسے برابر تو پڑھتی رہنا یہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ نبی اپنی بیٹی کو بتا رہا ہے تو وہ چیز ہمارے لیے بھی ہے خالی ان کے لیے خاص نہیں ہے اس سے اس سے جو ہے قرضے بھی ادا ہوں گے اور گھروں میں جو فقر اور مال کی کمی ہوتی ہے وہ مال کی کمی بھی دور ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے اس لیے عمل کرنے کی اس لیے عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب میں دعا کرتا ہوں اے اللہ وہ چیزیں جس کے لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں میرے ساتھ پڑھتے جائیے اے اللہ وہ چیزیں جن کے لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے تو ان کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجئے اور اس کا خیال بھی نکال دیجئے اور اس گلی میں آنا جانا بھی ختم فرما دیجئے اور اے اللہ وہ چیزیں جن کے لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں تو ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے اور اس گلی میں آنا جانا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے اور اس میں ہمارے لیے خیر مقدر فرما دیجئے اے اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق پر احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ لیتی فرما اور اپنے فضل و کرم سے میری دعاؤں کو قبول فرما آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان